پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو جبل طور پر تورات عطا کرنے کے لیے بلایا موسا علیہ السلام وہاں چالیس دن چالیس رات رہے مدت ختم ہونے کے بعد اللہ نے انہیں تورات دی اس اسنا میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرست شروع کر دی ان آیتوں میں انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے اس جرم عظیم کو اللہ نے معاف کر دیا کہ شاید وہ بطور شکر اس کی طرف رجوع کریں